سفیان سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھے ابو اسحاق نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہا ایک آدمی نے ان سے پوچھا ابو عمارا اور آگے حدیث بیان کی ان کی حدیث ان سب یعنی ابو خیسمہ زکریہ اور شعبہ کی حدیث سے تفصیلات میں کم ہے اور ان سب کی حدیث زیادہ مکمل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھ سو اٹھارہ